امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں اس دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے کوئی پرپس ہوتا ہے جس کے تحت میں دنیا میں مختلف قسم کے کام کیے جاتے ہیں جسٹ ایگزامپل کے طور پر ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو اس کا بھی کوئی پرپس ہے کوئی مقصد ہے اور ہمارے دل میں یہ نیت ہے کہ میں اللہ کے گھر میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ دین کی باتیں سنو جتنی توفیق ہو سکے عمل کرو اور اللہ میرے بیٹھنے کو قبول فرما لے تو زندگی میں جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے ہمارے بچے صبح صبح اٹھ کر سکول جاتے ہیں کالج میں جاتے ہیں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں مقصد ہے تعلیم کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی بنا پر وہ اپنے وقت کو قربان کرتے ہیں آپ مثال کے طور پر کہیں پر جا رہے ہو ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہو آپ کے بازو میں کوئی اور پیسنجر بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو پوچھو بھائی تو کہاں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے تو وہ آپ کو بتلائے گا کہ بھائی یہ میرا پرپس ہے اور یہ میرا ڈیسٹینیشن ہے اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بس میں تو ٹرین میں بیٹھ گیا میں کیوں بیٹھا مجھے نہیں معلوم میں کہاں جاتا ہوں مجھے نہیں معلوم میں کس لیے یہاں پر سفر کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم آپ اس کو کہیں گے یا تو بیچارہ پاگل ہے یا ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے اس لیے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کا اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے اس کا اپنا کوئی ڈیسٹینیشن ہوتا ہے جس منزل کی طرف وہ اپنا سفر کرتا ہے بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا اور ہم دنیا میں آئے اور دنیا میں اس وقت جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے ہم سب مسافر ہیں بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ ہم اپنے ٹاؤن میں بلیک میں موجود ہیں اپنی لوکل مسجد مسجد اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد میں فی الحال حادر ہے لیکن اصل میں دیکھا جائے تو ہم سب مسافر ہیں ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے سفر میں ہم لگے ہوئے ہیں اور یہ ہماری مسافرت ہے جس میں ہم چل رہے ہیں اور ہم سب کا ڈیسٹینیشن وہ آخرت کی منزل ہے وہ یر آفٹر ہے جس کی طرف ہم سب روا دوا ہے اور یہ کیسا سفر ہے کہ ہماری مرضی نہیں چلتی ہم نہ سفر کرنا چاہے تب بھی کرنا پڑے گا اور چاہے تب بھی کرنا پڑے گا سفر میں ہم آ چکے ہیں سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے ایک سٹیشن آئے گا جسے موت کہا جاتا ہے اور موت کے کے بعد بعد میں اس سٹیشن ہماری منزل بدلے گی ہم قبر میں جائیں گے اور پھر ہمارا وہ سفر پھر شروع ہو جائے گا جو ہمیں میدان محشر تک یوم آخرت تک اور قیامت تک کے دن کے لیے لے کر جائے گا اللہ اس پورے سفر میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور دیکھو ہماری ایک مس انڈرسٹینڈنگ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن میں میری موم کے پیٹ سے باہر آیا اس دن سے میرا سفر شروع ہوا جس دن بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ اپنے سفر کو شروع کر دیتا ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے سفر تو ہمارا بہت پہلے شروع ہو چکا ہے اور یہ قرآن کہتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتی ہے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ آدم علیہ السلام کی پشت پر مارا آدم علیہ السلام کی جو بیک تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مارا اب خدا کا ہاتھ کیسا وہ اللہ جانے لئیسا کم اس لئے شئی ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے اور اللہ نے اپنا ہاتھ آدم علیہ السلام کی پشت پر مارا جب پشت پر ہاتھ مارا ہے تو جتنی ایمان والی روحے ہیں فروم آدم علیہ السلام till the day of judgment قیامت تک جتنے ایمان والے آنے والے ہیں ان کی جتنی روحے تھی وہ سب کی سب سب باہر نکل آئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پش پر دوسرا ہاتھ مارا اب جب سیکنڈ ٹائم مارا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے کافر ہیں ان سارے کافروں کی روحیں باہر آ گئی ایمان والی روحیں بھی باہر کافروں کی روحیں بھی باہر اور عالم ارواح قائم ہوا اور اس عالمِ ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو جن کو اللہ نے عقل بھی دی تھی ان روحوں کو ایمان والی روحیں کافروں کی روحیں اللہ نے انہیں ایک سوال کیا اور یہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَدَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن زُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کی پشت سے روحوں کو نکالا اور ان سب کو میں نے جمع کر دیا اور اس کے بعد میں اللہ انہیں سوال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ساری روحیں جمع ہو گئی میں نے انہیں عقل بھی دی تھی اور میں نے انہیں سوال کیا کیا میں تمہارا خدا نہیں ہو ہو کیا میں تمہارا لارڈ نہیں اللہ انہیں سوال کرتے ہیں اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ ساری روحوں نے ایمان والوں کی بھی کافروں کی بھی ان تمام روحوں نے جواب میں کہا بلا کیوں نہیں پروردگار عالم تو ہی ہمارا لارڈ ہے تو ہی ہمارا خدا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب یہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اسے اسے بھول مت جانا ہمیشہ یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں میرے پاس آؤ تو تم یہ کہو ہم ہمارا وعدہ بھول گئے تھے ہمیں اپنے وعدے کا علم نہیں ہے نہیں یہ وعدہ تم نے کیا ہے تم سب نے مجھے اپنا پروردگار مانا ہے اور تسلیم کیا اور اقرار کیا ہے اس وعدے کو یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ نے نے قرآن کریم میں بیان کیا صاحب کہہ دیا یہ مت کہنا ہم تو بھول گئے ہمیں یاد نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ہم سے اقرار اسی دن لے لیا جب عالم ارواح میں ہمارے روحوں کو جمع کیا تو اس دن سے ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے پھر الگ الگ سٹیشنز آئے ماں کے پیٹ میں گئے وہاں سے باہر آئے قبر کے پیٹ میں جائیں گے وہاں سے باہر نکلیں گے میدان میں شر قائم ہوگا یہ الگ الگ رکاوٹیں اور الگ الگ سٹپس آنے والے ہیں ورنہ سفر تو اس دن سے شروع ہوا اور یہ جو ہم نے اقرار کیا تھا اس کی یاد دہانی کے لیے اور بار بار اسے ریفریش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام بیچتے رہے بھیجتے that نبیوں نے آ کر اسی بات کو فریش کروایا کہ دیکھو یاد کرو تم نے اللہ کو وعدہ کیا تھا کہ اللہ میرا مولا ہے میں اس کا بندہ ہو اب بندہ ہے تو بندگی کر اور اللہ کے حکموں کی اطاعت کر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ نے پرپس بیان کر دیا کہ جب تُو نے اقرار کیا ہے کہ میں تیرا بندہ ہو تُو میرا مولا ہے تو میں نے تو تجھے پیدا کیا ہے میری عبادت کے لیے لیے میرے سامنے جھکنے کے لیے اور یہی تیری زندگی کا پرپس اور مقصد ہے تو یہ ہم نے اقرار کیا ہے اور اسی اقرار پر ہمیں چلنا ہے اور اس کے بعد میں منزلیں ہماری بدلے گی ابھی اس اقرار پر ہمیں سفر کر رہے ہیں پھر قبر کے حالات آئیں گے قبر میں ہمیں ڈالا جائے گا اور قبر میں جا کر بھی وہی جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہے اس چی ان چیزوں کا وہاں پر ہمیں ریزلٹ ملنے والا ہے مشہور روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضت من ریاض الجنہ او حفرت من حفر النیران یا اور دوسری روایت میں من حفر النار کہ اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ کے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنایا ہے مشہور بات ہے یہ قبر میں جانے کے بعد سوال ہوگا من ربو کا ارے بتا تیرا لارڈ کون ہے تیرا خدا کون ہے who is your lord سوال کیا جائے گا من نبیوں کا کون ہے تیرا نبی who is your prophet اس کا تو جواب دے سوال ہوگا ماں دی دینوں کا what is your religion تیرا دین تیرا مذہب کیا ہے یہ سوالات کیے جائیں گے اور ایک روایت میں آیا یہ سوال ہوگا منحادر رجل اللذی بوئی صفیقم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی قبر کے درمیان میں جتنے پردے ہیں اللہ سارے پردوں کو اٹھا دے گا اور اس کے قبر سے نبی کا چہرہ بدلائے گا اور اللہ پوچھیں گے من رجل کون ہے یہ انسان جو تم میں بھیجے گئے تھے ایمان والا ہوگا تو فر جواب دے گا کہ میرا پروردگار اللہ ہے میرا مذہب اسلام ہے اور میں یہ نبی یہ جو شخص ہے جو مجھے نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں ان کا امتی ہو ہوں بڑی آسانی سے وہ جواب دے دے گا لیکن ایک بات یاد رکھنا گزشتہ کل مانچسٹر میں بھی میں نے یہ بات کہی کہ دیکھو انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ تھری تیرا رب کون تیرا نبی کون تیرا مذہب کیا ہے کتنے ایزی آنسر ہے ون سینٹینس آنسر ہے چھوٹے چھوٹے آنسر ہے سب جانتے ہیں ہمارے بچے بچے جانتے ہیں تو خیال ہی آتا ہے کہ یہ کوشچنس تو بہت ایزی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ کچھ بچوں کو میں اوپر مدرسے میں ایکسپلین کر رہا تھا اور میں ان لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ قبر میں یہ تین سوال کرے گا کہ تیرا پروردگار کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے یہ اس کے آنسرز ہے اور یہ بہت ڈیفیکلٹ مرحلہ ہوگا یہ آنسرز کے جواب دینے پڑیں گے تو ایک بچے نے کہا او oh, مولی صاحب the questions are cool I know the answer وہ چھوٹا سا بچہ تھا صحیح کہا اس نے کہ کتنے ایزی ہیں اس کے آنسرز تو مجھے آتے ہیں خیر وہ بچہ تھا لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو تین سوال ہے اس کا جواب قبر میں اسی وقت دے پائیں گے جب یہ چیزیں ہمارے دل میں موجود ہوگی دل میں یقین ہوگا ہاں میرا پروردگار اللہ ہے وہی روزی دینے والا ہے وہی خالق و مالک ہے دل میں یقین ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اللہ کے نبی ہے میں امتی ہو اور مجھے اس نبی کے طریقے پر چلنا ہے اور دل میں یقین ہو کہ ہاں میرا مذہب اسلام ہے اور اسلام وہ مذہب ہے جس کو میں فالو کرتا ہو یہ دل میں ہوگا تب ہی جا کر وہاں پر زبان سے لکھ گا ورنہ زبان پر اگر یہ باتیں ہوگی تو قبر میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے میں آپ کو ایک اگزامپل دو ایک قصہ سنا بچوں کا قصہ ہے اور سنا بھی ہوگا آپ نے کہ ایک آدمی تھا اس نے توتا پال لیا پیرٹ پوپٹ توتا پال لیا اب آپ کو پتا ہے کہ پیرٹ ایک ایسا برڈ ہے کہ جب اس کو ٹرین کیا جائے تو وہ انسان کی طرح بولنے بھی لگتا ہے اب اس آدمی نے جو اپنا پیرٹ اپنا طوطا تھا اس کو اپنے پاس رکھ کر اس کو ٹرین کرنا شروع کیا اور اس کی زبان پر اس نے کوشش یہ کی کہ یہ اللہ بولے اب وہ اس کو پریکٹس کر رہا ہے ٹریننگ ہو رہے ہیں اللہ اللہ اللہ اور ایک دن وہ آیا کہ اس کا اللہ بولنے لگا یہ تو بہت خوش ہو گیا کہ میرا تو اللہ والا بن گیا اللہ اللہ کرنے لگا اسے اتنی خوشی ہوئی کہ جب دیکھو یہ توتا اس کی زبان پر اللہ اللہ اللہ اللہ توتا اللہ اللہ بول رہا ہے اس سے بہت خوشی ہو رہی ہے اب لوگوں میں یہ بات فیمس ہو گئی کہ بھائی فلا صاحب کے گھر پر تو ایک توتا ہے وہ تو اللہ اللہ بولتا ہے لوگ زیارت کرنے لگے کہ بھائی پہلا بھائی نو پوپٹ تو اللہ اللہ بولے چھے آئیے تو لوگ باقاعدہ دیکھنے آتے تھے کہ کہ بھائی یہ تو عجیب پیرٹ ہے جو اللہ اللہ بولتا ہے اس کی زبان پر اللہ اللہ کا نام ہے سارے لوگوں میں وہ اتنا ویلنون ہو گیا وہ آدمی اور اس کا توتا بھی فیمس ہو گیا کہ بھائی یہ تو اللہ اللہ بولتا ہے اب ایک دن ایسا ہوا توتا پنجرے میں تھا کیچ میں تھا یہ بھائی اس دن کیچ بند کرنا بھول گیا اب یہ برڈ پرندہ کیچ میں تھا پنجرا بند کرنا بھول گیا توتا باہر نکلا اب توتا باہر نکلا وہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے کیچ کے باہر آ گیا اب بیچارے توتے کی شامت آئی تھی ایک بلی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی ایک کیٹ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ یہ توتا بالکل باہر افطاری سامنے وہ بلی تو بہت خوش ہو گئی کہ یہ موقع تھوڑی آنکھ سے جائے گا اس بلی نے چپٹ ماری اور توتے کی گردن کو اپنے موں میں لے لیا اور لے کر بھاگنا شروع کیا اس کی نظر پڑی کہ میرا پیارا اللہ والا توتا اس کو بلی نے اپنی اس کی گردن سے پکڑ لیا ہے اور وہ لے کر بھاگ رہی ہے یہ پیچھے بھاگا اور یہ چلا رہا ہے ارے میرا توتا میرا توتا میرا توتا چھوڑ دے اب وہ بلی لے کر بھاگ رہی ہے پیچھے بھاگ رہا ہے اس نے یہ دیکھا کہ بلی نے ایسی اس کی گردن پکڑی تھی اور اس طرح اس کے گردن کو دبایا تھا کہ یہ سمجھ گیا کہ میرا توتا بچے گا نہیں یہ توتا گیا اور جب توتے کو وہ بلی نے دبایا اور وہ بھاگ رہی تھی تو یہ توتا آواز کر رہا ہے یہ آواز کر رہا ہے اور یہ بلی لے کر بھاگ رہی ہے یہ سوچنے لگا میرے توتے کا آخری وقت آ گیا ہے اس کی گردن دب گئی ہے اور اب یہ دنیا سے جانے والا ہے ہے لیکن دل میں سوچتا کہ یہ توتا پوری زندگی اللہ اللہ اللہ اللہ بولتا تھا یہ آج ٹی کیوں کرنے لگا تو اس نے پیچھے سے چلانا شروع کیا اللہ اللہ اللہ اللہ کہ تو اللہ بول لیکن توتا کہہ رہا ہے ٹی ٹی ٹی ٹی یہ اللہ اللہ کرتا ہے وہ ٹی ٹی کرتا ہے یہ اللہ اللہ کرتا ہے وہ ٹی ٹی کرتا ہے یہ پریشان ہو گیا کہ زندگی بھر یہ اللہ اللہ کرتا تھا آج موت کا وقت ہے موت کے وقت تو تلقین کرو کہ کلمہ نصیب ہو جائے تو اس کا آخری وقت ہے اس کو میں اللہ اللہ کہو تو شاید یہ اللہ اللہ بولے لیکن یہ چلاتا رہ گیا اللہ اللہ وہ کرتا رہ گیا ٹی ٹی ٹی ٹی اور اس طوطے کی جان نکل گئی بہت افسوس کیا کہ میرا طوطا میرا پالتو پرندہ مر گیا لیکن اس سے بڑا افسوس یہ تھا کہ میرا یہ توتا جو زندگی بھرتی اللہ اللہ کرتا تھا یہ مرتے مرتے ٹی ٹی کر کے گیا مرتے دم اس کو اللہ نصیب نہیں ہوا وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا اور اسے جا کر اس نے یہ شکایت کی کہ میرے توتے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ پوری زندگی اللہ اللہ بولتا تھا لیکن موت کا وقت ہے اتنی تلقین کرتا رہا لیکن وہ بچائے اللہ اللہ کے ٹی ٹی کر کے چلا گیا تو اس وقت اس اللہ والے نے بڑا اچھا جواب دیا کہا میرے بھائی موت کے وقت زبان پر وہی آتا ہے جو دل میں ہوتا ہے میرے بھائی موت کے وقت زبان پر وہی آتا ہے جو دل میں ہوتا ہے جب اس کی موت کا وقت آ گیا تو اس کے دل میں تو ٹیٹی تھا تھا تھا وہ تھوڑی ایمان والا والا یا ہماری طرح جاننے زبان پر اللہ اللہ جاری ہو گیا تھا موت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں جو اندر ہوتا ہے وہی باہر آ جاتا ہے یہ ایک ایک سٹوری ایگزامپل ہے لیکن میرے بھائیوں قبر میں اس وقت وہی بات زبان پر آئے گی جو ہمارے دل میں ہوگی تو ایمان والا ہوگا نیک عمال کیے ہوں گے فر فر جواب دے دے گا اور کافر ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زبان پر یہ جملہ ہوگا لا ادری لا ادری لا ادری مجھے نہیں معلوم آئی ڈون نو مجھے کسی سوال کا جواب نہیں معلوم یہ قبر میں حالات ہونے والے ہیں تو برحال میں کہہ رہا تھا ہم سفر پر ہیں اور وہی ایک سٹیشن ہمارا قبر سیشن آئے گا منزل تو ہماری آخرت ہے ایک عجیب بات بھی آپ کو بتاتا چلو بات نکلی ہے تو کہ دیکھو قبر میں جب ایمان والا قبر میں ہوگا اور فرشتہ جب سوال کرنے آئے گا کون ہے تیرا پروردگار کیا ہے تیرا دین کون ہے تیرا نبی اس وقت وہ ایمان والا ایسے فیل کرے گا جیسے اثر کی نماز کا وقت ہے یہ حدیث میں آتا ہے چاہے وہ رات کو دفن ہوا ہو اس لیے کہ وہ دفن ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں اور سوالات منکر نکر نکیر کے شروع ہو جاتے ہیں تو چاہے اس کو رات میں دفن کیا ہو فجر میں کیا ہو زہر میں کیا ہو لیکن قبر والے کو اس وقت فیل یہ ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ابھی اثر کا وقت ہوا ہے ایسے اسے فیل ہوگا اور جب وہ فرشتہ سوال کرنے آئے گا کہ چل چل یہ تھری کوشچنز کے آنسرز دے تو وہ یہ کہے گا ارے بھائی میری نماز کا وقت ہو گیا میرے اثر کی نماز کا وقت ہو گیا مجھے پہلے اثر کی نماز پڑھ لینے دے کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے وہ ایمان والا قبر میں فرشتے کو یہ کہے گا کہ بھائی پہلے اثر پڑھ لینے دے کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے اور محدثین نے لکھا ہے کہ اثر کی فیلنگ اس بنا پر ہوتی ہے کہ اثر کی نماز کا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہے کہ اس کا ابتدائی وقت جو ہوتا ہے وہ کامل ہے اور بعد میں وقت مکرو آ جاتا ہے ہے نا ابھی سنسٹ کے پہلے پہلے کوئی اثر پڑے گا تو وہ مکرو وقت ہے تو اس کو یہ ڈر ہوگا کہ بھائی اثر کا وقت ہو گیا ہے کہیں میری نماز مکرو نہ ہو جائے کہیں میری نماز کا وقت نہ نکل جائے تو وہ فرشتوں کو کہے گا بھائی سوال بعد میں کر پہلے مجھے اثر کی نماز پڑھ لینے دے فرشتے اللہ سے کہیں گے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں یہ کہتا ہے مجھے اثر کی نماز پڑھنی ہے اللہ فرماتے ہاں یہ میرا بندہ ہے یہ نمازوں کا اہتمام کیا کرتا تھا یہ قبر میں بھی نماز کو نہیں بھولا ہے اللہ اس کے لئے معاملے کو اتنا آسان کر دیں گے کہ جلدی جلدی جواب دے دے گا کہ میرا پروردگار اللہ میرا میرے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دین اسلام ہے اللہ اس سے بلوا لیں گے فرشتے کے ذریعے بلوا لیں گے اور جہاں جواب دے دیا اعلان ہو جائے گا فَفْرِشُوهُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ بِالْجَنَّةِ وَفْتَحُوْ لَهُ بَابَنِ لَلْجَنَّةِ کہ جنت کا بچ نہ بچھا دو اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دیا جائے اللہ ہم سب کو وہ دن نصیب فرمائے اور کہا جاتا ہے کہ جب جنت کی کھڑکی کو قبر میں کھولا جائے گا یہ قبر اتنی وسیع ہو جائے گی اتنی وسیع ہوگی کہ جہاں دیکھے گا وہاں تک قبر پھیلی بھی نظر آئے گی اور اعلان ہوگا نم کا نومت العروسی کہ اے ایمان والے ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ پہلی رات کو دلہن بڑے آرام سے نمی ناسوں سے لیٹی ہے اے ایمان والے تو بھی اسی طریقے سے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو برحال میرے بھائیوں یہ زندگی ہماری ایک سفر ہے ہم مسافر ہیں اور ہم منزل کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہماری منزل کا جو مقصد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں اسی لئے پیدا کیا تاکہ تم ہماری عبادت کرو تاکہ تم عبادت کرنے والے بن جاؤ تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کی فرما برداری آ جائے یہی زندگی کا مقصد ہے اور اسی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اور ایک بات یاد رکھنا کہ ہمیں یہ جو کہا گیا کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی میری لائف کا پرپس اونلی عبادت ہے تو میں بس اللہ اللہ کرو نہیں کاروبار کرنا یہ بھی عبادت تجارت کرنا یہ بھی عبادت بیوی بچوں کا خیال رکھنا یہ بھی عبادت نوکری کرنا یہ بھی عبادت اور اسلام نے یہ ایسا پیارا مضمون بیان کیا عبادت کا کہ جو بھی تم کرتے ہو لوگوں کے لیے اپنے لیے خیرخائی کا معاملہ بھلائی کا معاملہ ان سب کو عبادت میں شامل کر لیا جاتا ہے صاف فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا رہبانیت فی الاسلام اسلام نہیں پسند کرتا ہے کہ تم سنیاسی بن کر کسی مسجد میں بیٹھ جاؤ رہا دین اللہ اللہ کرو تمہیں نہ گھر والوں کی فکر ہو نہ اولاد کی فکر ہو نہ بچوں کی فکر ہو بس اللہ ہی اللہ کرتے رہو یہ اسلام نہیں ہے اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ تم عبادت بھی کرو تمہاری معاشرت بھی ہو تمہارے دربار کا بھی تم خیال رکھو تمہارے بیوی بچوں کے لیے بھی تم کماؤ سب کچھ کرو ان ساری چیزوں کا نام ہی عبادت ہے یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی راستے سے گزر رہے ہیں کچھ صحابہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ صحابی نوجوان انسان کتنا جوان ہے کتنا طاقتور ہے کتنا پاور اور سٹرونگ معلوم ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر خوبصورتی بھی کتنی ہے کاش اس نے اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگا لیا ہوتا کاش اس نے اپنی زندگی خدا کے راستے میں قربان کی ہوتی یہ کچھ صحابہ نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور رک گئے اور فرمایا جی ہاں یہ ہٹا کٹا نوجوان ہے یہ خوبصورت نوجوان ہے یہ طاقتور نوجوان ہے لیکن اے میرے صحابہ یاد رکھنا اگر یہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور محنت مزدوری کرتا ہے اپنی بیوی کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے تو اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرنا اور کمانا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا وقت نکالنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ دیکھو عبادت کا مفہوم بہت عام ہے اور یہ نہیں ہے کہ بھئی کچھ مذاہب کی طرح کہ سب کچھ چھوڑ کر بالکل سنیاسی بن جاؤ کپڑے معمولی پہن لو بلکہ ہمیں تو یہ کہا گیا تم دنیا میں رہتے ہو روزی کماؤ اگر تمہیں روزی مل رہی ہے نعمت مل رہی ہے اللہ مالدار بناتا ہے تو مالدار بننا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے باقاعدہ قرآن کریم میں فرمایا گیا فی فلر فَضْلِ اللَّهِ کہ اللہ کی روزی کو حاصل کرو یہ بھی ایک نعمت ہے نعمت ہے مالداری کا ہونا نعمت ہے دولت اور مال کا آنا مال اور دولت کا اپنے پاس ہونا یہ اسلام میں معیوب نہیں ہے اور ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قصب دنیا منع نہیں ہے حب دنیا منع ہے قصبے دنیا منع نہیں ہے مال کمانا یہ منع نہیں ہے دنیا میں روزی حاصل کرنا یہ منع نہیں ہے ہاں اس کی محبت دل میں آ جائے اور اسی کا ہر وقت خیال آئے اور اس کی محبت میں پھر حلال حرام کی تمیز نہ کرے تو یہ منع ہے ورنہ کمانے سے ہماری شریعت نے منع نہیں کیا ہے اگر آج مال ہوگا تو ہم کسی یتیم کے سر کے اوپر دوپٹہ رکھ سکیں گے اگر مال ہوگا کسی بیوہ کے سر کے اوپر ہم چادر رکھ سکیں گے اگر مال ہوگا کسی مسجد کی تعمیر کر پائیں گے کسی مدرسے میں اللہ کے لیے اپنے پیسے لگا پائیں گے دولت ہوگی تو یہ سارے نیک کام کر سکیں گے اس لیے مال و دولت کا ہونا یہ اسلام میں معیوب نہیں ہے ہاں اتنا خیال کرے کہ وہ دولت جو کما رہا ہے جو دنیا وہ حاصل کر رہا ہے اس کے اندر وہ غرق نہ ہو جائے اس کی محبت میں دیوانہ نہ ہو جائے اس سے منع کیا گیا ورنہ صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین میں ایسے صحابہ بھی گزرے ہیں جنہیں اللہ نے خوب مال و دولت سے نوازا تھا بڑے بڑے مالدار سمجھے جاتے تھے اور اللہ کے راستے میں اتنا ہی لٹاتے تھے وہ نہیں منڈے کو میں واقعہ بیان کر رہا تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جنہوں نے پنیر اور گھی خرید کر اپنا بزنس شروع کیا تھا اور اللہ نے ان کے مال میں برکت دی اور میں نے منڈے کو بتایا کہ اتنی مال میں برکت ہوئی ہے کہ جب موت کا وقت آیا ہے تو اس زمانے کے سولہ کروڑ کا ترکہ چھوڑ کر دنیا سے گئے ہیں یہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں شادی کی چار بیویاں تھیں ان کی اور کئی بچے تھے اور اسلام کا قانون ہے میراث کا انہیریٹنس کا کہ اگر کوئی آدمی دنیا سے جائے بیوی بھی ہے بچے بھی ہے بیوی ایک ہو دو ہو تین ہو چار ہو اور بچے بھی ہے تو اس صورت میں ہر بیوی کو آٹھواں حصہ ملتا ہے ایٹ پارٹ پورے مال کا ہر بیوی کو ملتا ہے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا چار بیویاں تھے ہر بیوی کو میراس کا حصہ ملا ہے اور ایک ایک بیوی کے پاس six hundred and thirty thousand dinar میراس میں آئے گئے six hundred and thirty thousand dinar ترسٹھ لاکھ دینار ایک ایک بیوی کو حصے میں ملا ہے اور ایک کال میں ہے کہ ترسٹھ لاکھ درہم ملے تھے ایک ایک بیوی کو اتنا مال چھوڑ کر گئے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ان کے بارے میں لکھا ہے کبھی کبھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی دس ہزار دینار اٹھاؤ اور جاؤ بدریوں میں تقسیم کر کے آؤ لو بیس ہزار نکالو غریبوں میں بانٹ کر آؤ ایسا اللہ نے انہیں دل دیا تھا اور ایک ایک دن میں بڑا دسترخوان لگتا تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے ان کے گھر پر کھانا کھانے کے لیے اور ان کی دعوتیں عام ہوتی تھی لوگ آ کر کھانا کھاتے تھے اور جب سارے لوگوں کو وہ کھاتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور رو رو کر کہتے کہ میرے نبی تو دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ کئی کئی مہینوں تک آگ میرے نبی کے گھر میں چھولا نہیں چلتا تھا اور آج اللہ تُو نے عبد الرحمن کو اتنا دیا ہے کہ ہزاروں لوگ کھا کر جاتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کا پیٹ بڑھتا ہے کبھی کبھی کھانا کھاتے کھاتے اٹھ جاتے ہیں ہاتھ اٹھا لیتے اور روتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تُو نے عبد الرحمن کو دنیا میں بہت دے دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سب کچھ دنیا میں مل جائے اور آخرت میں میں محروم رہ جاؤں یہ مثالیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ نے روزی کے دروازے ان صحابہ پر کھولے اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر مال بھی ہے دولت بھی ہے لیکن ہمیشہ اس بات کا خیال ہوتا کہ ہم ایک مسافر ہیں سفر پر آئے ہیں دنیا ہے زندگی ہے مال و دولت ہے اسے اس میں استعمال کرنا ہے لیکن اپنے ڈیسٹینیشن کو نہیں بھولنا ہے کہ جہاں پر ہم سب کو جانا ہے اور وہی ہماری منزل منزل ہے وہی آخرت ہے اور وہی وہ جگہ ہے جو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہوگا اور اس وقت جب جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہی دیکھا جائے گا کہ وہ کیسے عمل کر کے آیا ہے اور ہماری شریعت نے تو کتنا اچھا معاملہ طے کر دیا کہ اگر مالدار ہو تو اسے کہا تیرے مال و دولت کو غریبوں پر خرچ کر یہی تیری عبادت ہے اور اگر کوئی غریب ہے مال و دولت خرچ نہیں کر سکتا وہ مالداروں کو دیکھ دیکھ کر افسوس کرتا ہے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے میرے پاس مال نہیں ہے ورنہ میں بھی لوگوں کو لٹا بتاتا میں بھی خوب صدقہ خیرات کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریبوں کو بھی یہ کہا کہ تمہیں بھی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے لیے بھی بڑی فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا حساب کتاب ہوگا جو غربہ اور غریب لوگ ہیں وہ 500 ایئرز پہلے جنت میں چلے جائیں پانچ سو سال پہلے ان کو بھیج دیا جائے گا مالدار تو اپنا حساب دے رہا ہوگا اور وہ غریب نکل جائے گا اس کے لیے راستہ کھل جائے گا یہی حال ہے کہ اگر انسان تندرست ہے تو اسے یہ کہا گیا تیرے پاس تندرستی ہے تو عبادت کر تو نیکیاں کر تو سچ دے کر تو جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں محنت کر اور اگر کوئی بیمار ہے جو افسوس کر رہا ہے جس کے پاس میں جو بیمار ہے جس میں طاقت نہیں ہے جو سفر نہیں کر سکتا ہے مسجد مسجد میں نہیں آ سکتا سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو کی ضرورت نہیں ہے اگر تم بیماری کی حالت میں صبر کرتے ہو اللہ سے شکوا نہیں کرتے ہو اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کرتے ہو تم بیمار بستر پر لیتے ہو لیکن تمہیں اس تندرست سے زیادہ ثواب تمہارے بستر پر مل جائے گا بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک آدمی کو بخار آیا ایک دن ایک دن بخار آیا اور اس اس اس نے صبر کر لیا پر اللہ کے ایک سال کے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں ایک دن صبر کرنے پر حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے جن کے بارے میں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لائف کے 32 ٹو وہ بستر پر تھے اتنے بیمار تھے پتیس سال انہوں نے بستر پر گزارے ہیں اور بستر پر بھی اس حال میں ایک کروٹ پر لیٹ نہیں سکتے تھے ایسی بیماری تھی کہ ایک کروٹ پر نہیں کبھی ادھر کبھی ادھر اتنی بے چینی بتیس سال اس طریقے پہ گزارے ہیں لیکن لوگوں کا بیان ہے جب بھی ہم عمران ابن حسین کی یادت کے لیے گئے ہم نے انہیں ہمیشہ ہنستا ہوا دیکھا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا حشاش اور بشاش دیکھا تو ہم کہتے بھی تھے کہ عمران 32 years تم نے بستر پر گزارے اور اتنی بے چینی کہ تم ایک کروٹ پر اطمینان سے لیٹ نہیں سکتے تھے پھر بھی ہمیشہ تمہیں ہستا ہوا دیکھا آخر وجہ کیا ہے عمران ابن حسین نے کہا ہاں میں بیمار ہو ہاں مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ خدا کی قصد جس دن سے بیمار ہوا ہو روزانہ میرے بستر پر فرشتے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور مجھے اسی میں لطف آتا ہے تو دیکھو بیمار کے لیے بھی عبادت کا راستہ کھلا ہوا ہے اگر کوئی آدمی بادشاہ ہے حکومت کا وزیر ہے کسی جگہ کا وہ ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے لیے حکم آیا کہ تمہاری عبادت یہ ہے تم مت لو انصاف کا معاملہ کرو لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو ہر جو ذمہ داری تمہیں ہے رسپانسبلٹی ہے اس میں ہر ایک کے ساتھ میں تمہارا فیر ڈسیشن ہو ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرو یہی تمہاری عبادت ہے یہ انصاف معاف کرنا یہی تمہاری سب سے بڑی عبادت ہے اور مستد احمد کی روایت ہے کہ بنو عباس کے زمانے میں انصاف تھا اور جب انصاف ہوتا ہے تو اللہ ہر چیز میں برکت ڈال دیتے ہیں چنانچہ مستد احمد کی روایت میں ہے کہ بنو عباس کے زمانے میں بنو عباس کے زمانے میں جو گیہوں کا دانہ ہوتا تھا اس کی سائز کھجور کی گٹلی کی ہوا کرتی تھی مصبت احمد کی روایت کہ گیہوں کا دانا ویٹ ویٹ کا جو دانا ہوتا ہے اس کی جو سائز تھی وہ کھجور کی گھٹلی کے برابر ایک ایک گیہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں میں میں برکت برکت دی تھی کہ جب انصاف ہوتا ہے اللہ ہر چیز ڈال دیتے ہیں تو گویا ایک حاکم کے لیے عبادت کا یہ راستہ ہے ایک تاجر تجارت کرنے والا ہے اس کے لیے کہا گیا کہ تم امانت داری سے تجارت کرو تمہارے بزنس میں سچائی اور امانت داری ہو تمہیں انعام یہ ملے گا کہ کل جب شہیدوں کی لائن ہوگی اور صدقوں کی لائن ہوگی اس امانتدار تاجر کو اس لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا تو برحال سب سے پہلے تو جو بنیادی عبادتیں ہیں نمازوں کا پڑھنا روزے کا رکھنا زکاة کا دینا حج بیت اللہ کو ادا کرنا یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہماری زندگی کا پرپس اور مقصد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 کو معاف فرما اللہ بہت بڑے گنہگار و خطا کار ہے مولا پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے پروردگار عالم اپنے رحم و فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اللہ مقرار کرتے ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہم بہت غلط کام زندگی بھر کرتے رہے لیکن اے پروردگار عالم تو ہی ہمارے ہمارا خالق و مالک و رازق ہے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو مولا ہم کہاں جائیں گے کس سے بھیک مانگیں گے اللہ تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں مولا تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں اللہ تو ہی ہمارا بیلی اور مددگار ہے اللہ معاف فرما دے مولا رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا مولا راضی ہو جا زندگی زندگی کا مقصد سمجھنے والا بنا عبادتوں کی شکا شیوہ نصیب فرما اے اللہ تیری داد کرنے والا بنا مولا کریم جس مقصد کے لئے تو نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے پروردگار عالم تو ہم سب کو ہمیشہ سیدھے راستے پر چلا اللہ اگر ہم نہ بھی چلے پکڑ پکڑ کر ہمیں صراط مستقیم پر ڈال دے اور ہمارے لئے کامیابی کے فیصلے فرما دے اللہ تو رب سے راضی ہو جا مولا میں جانتا ہوں میں گنہگار ہو لیکن اللہ یہ مجمع بڑا پیارا مجمع ہے مولا اس مجمع میں روزے دار بیٹھے ہیں مولا جو صبح سے بھوکے پیاسے ہیں جو صرف تجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہیں مولا ان روزے داروں کی لاج رکھ لے مولا اس مجمع میں نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہ جانے تیرا کون سا لال ہوگا جسے تو بہت پیار کرتا ہوگا مولا تجھے اسی کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے لولا اس مجمع میں سفید ریش بڑے بیٹے ہیں سفید بال والوں سے تو تو بھی شرماتا ہے مولا ان بڑوں کی لاج رکھ لے اور ہمیں معاف فرما دے مولا حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں مولا ان حافظوں کی وجہ سے مولا ہمیں معاف فرما دے اے پروردگار عالم اس مجمع میں ننے ننے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان بچوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے گھر پر ماں نے بہنوں نے بچیوں نے ہاتھ اٹھایا ہے مولا سب فریاد کرتے ہیں اور ایک کی بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دے اللہ راضی ہو جا مولا راضی ہو جا اللہ تو ہمیں محروم نہ کر دینا مولا ہمیں مایوس نہ لوٹانا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے مولا تو تو معافی کے بہانے ڈھونڈتا ہے آج تو کتنے سارے بہانے جمع ہو چکے ہیں اللہ ابھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے مولا ہم سب کے لئے رضا مندی کا معاملہ فرما دے اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفائے گا کاملہ آجیلہ دائمہ مستمرہ رسے فرما دے جو پریشان حالے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے جو مقروض غیبی طریقے سے کچھ کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے الہ العالمین امت کو ایک بنا دے نیک بنا دے اللہ ہم میں آپس میں جوڑ پیدا فرما دے خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں غیبت سے حفاظت فرما دے جھوٹ سے حفاظت فرما دے دوکے سے حفاظت فرما دے ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے ملنے والا ب بنا دے یہ پروردگار عالم ہمارے ماں باپ پر ہم فرما دے بہت لان سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں بڑا کیا ہے بڑے احسانات ہمارے ماں باپ کے اللہ اگر وہ زندہ ہے مولا تو انہیں ہستا ہوا رکھنا نعمتوں میں رکھنا خوشیوں میں رکھنا ان کی ہر بیماری ختم کر دے ہر پریشانی دور کر دے اور ہمیں ان کا خدمت گزار بنا دے ہمیں ان کی اطاعت کرنے والا بنا دے اور اللہ جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں مولا ان مرہوم والدین کی مغفرت فرما دے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں عالی مقام نصیب فرما دے اللہ ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے نہ جانے کب یہ آنکھیں بند ہو جائے نہ جانے کب بھلا با جائے مولا موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے کلمے والی موت نصیب فرما دے اور مولا اس سے پہلے کہ ہمیں جنازے کا گسل دیا جائے مولا تو ہمارے گناہوں کو گسل دے دے اللہ گناہوں کو کو دھو دے اور ہم سب کو معاف فرما دے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا شہدائی بنا دے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا دے ہم سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما دے مولا ہماری حاضری کو قبول فرما لے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العالم وطبالینا یا مولانا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربک ربک